قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو اٹھائے سر کوئی ظالم تو اس کا سر کچل ڈالو اٹھائے سر کوئی ظالم تو اس کا سر کچل ڈالو اجاں بازو یہ ہر ایک قبضہ تلوار پہ لکھ دو اجاں بازو یہ ہر ایک قبضہ تلوار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو چلے گا و بر میں اب فقط اسلام کا سکہ چلے گا و بر میں ہاں چلے گا و بر میں اب فقط اسلام کا سکہ اٹھو تم اہل ہمت پھر دھرم دینار پہ لکھ دو اٹھو تم اہل ہمت پھر دھرم دینار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو فضاؤں میں اذان گونجنے کو ہے مجاہد کی فضاؤں میں اذان گونجنے کو ہے مجاہد کی حروف لا الہ ہر گنبد بدو مینار پہ لکھ دو حروف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ ہر گنبد بدو مینار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو اشارے مل رہے ہیں یہ صدی اسلام ہی کی ہے اشارے مل رہے ہیں ہاں اشارے مل رہے ہیں یہ صدی اسلام ہی کی ہے سنہرے لفظ یہ تاریخ کے رخ سار پہ لکھ دو سنہرے لفظ یہ تاریخ کے رخ سار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو ابھی چلنے ہی والی ہے گھٹائیں پھر خلافت کی ابھی چلنے ہی والی ہے گھٹائیں پھر خلافت کی ہر ایک صحرا پہ اور ہر دامن کوہسار سار پہ لکھ دو ہر ایک صحرا پہ اور ہر دامن کوہسار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو گناہوں کی خزاں سے پاک ہے اسلام کے موسم گناہوں کی خزاں سے پاک ہے اسلام کے موسم یہ حسن زندگی ہے ہر گل و گلزار پہ لکھ دو یہ حسن زندگی ہے ہر گل و گلزار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو کوئی اس دین میں آئے تو افو عام پا جائے کوئی اس دین میں آئے تو افو عام پا جائے یہ رحمت کی عطا ہے ہر در کفار پہ لکھ دو یہ رحمت کی عطا ہے ہر در کفار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر در و دیوار پہ لکھ دو اٹھائے سر کوئی ظالم تو اس کا سر کچل ڈالو اجاں بازو یہ ہر ایک قبضہ تلوار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر و دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر و دیوار پہ لکھ دو فضاؤں میں اذان گونجنے کو ہے مجاہد کی فضاؤں میں اذان گونجنے کو ہے مجاہد کی حروف لا الہ ہر گنبد بدو مینار پہ لکھ دو حروف لا لا لا الہ لا الہ ہر گنبد بدو مینار پہ لکھ دو خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر و دیوار پہ لکھ دو قیامت تک رہے جاری جہاد فی سبیل اللہ خدا کا حکم ہے یہ ہر درو دیوار پہ لکھ دو